حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات پرا گندہ بالوں والا جسے دروازے پر سے لوٹا دیا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھا لے تو وہ اللہ اسے پوری کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو نوے